قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وعيسى وما وما موسى وعيسى النبيون من ربهم لا لا نفرق نفرق بين بين احد احد منهم منهم ونحن له مسلمون اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف بھیجی گئی اور ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر اتری اور ان تمام کتابوں اور تعلیمات پر جو موس و عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ملیں ہم ان انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے اعتاد گزار ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر مفصل طور پر ایمان لائیں اور گزشتہ انبیاء اکرام پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان پر مجمل طور پر ایمان رکھیں اور بغیر تفریق سب پر ایمان رکھیں یہود و نصارہ کی طرح نہ کریں کہ کسی پر ایمان کا دعویٰ کریں اور کسی کا انکار کریں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود تورات عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر عربی زبان میں مسلمانوں کو بتاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تقزیب اور ان سے کہو کہ ہم تو اللہ پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آئے ہیں جو ہم پر اتری ہے پھر آپ نے پوری آیت پڑھی فوائد نمبر ایک اس آیت کریمہ میں وہ تمام چیزیں سمیٹ دی گئی ہیں جن پر ایمان لانا واجب ہے ایمان کا لفظ بولا جائے گا تو ارکان اسلام اور اعمال صالحہ سبھی داخل ہوں گے اسی طرح جب صرف اسلام کا لفظ بولا جائے گا تو اس میں ایمان داخل ہوگا اور جب دونوں ایک ساتھ بولے جائیں گے تو ایمان دل کے اقرار و تصدیق کا نام ہوگا اور اسلام ظاہری اعمال کا نمبر دو قولو آمنا یعنی زبان سے کہو ہم ایمان لے آئے درا حالے کے دل اس کی تصدیق کر رہا ہو اس لیے کہ اس کے بغیر ثواب و جزا کا تصور نہیں کیا جا سکتا اسی طرح اگر دل کے اعتقاد کی تائید عمل سے نہیں ہوتی تو وہ بھی تقریباً بے اثر اور بے فائدہ ہے نمبر تین قولو اس میں اشارہ ہے اس طرف کے مسلمان اپنے عقیدے کا اعلان کرتا ہے اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہے نمبر چار آمنا جمع کا سیغہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ امت اسلامیہ کے تمام افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں اور افتراق کو قبول نہ کریں نمبر پانچ آمنا باللہ یعنی ہم ایمان لائے اس اللہ پر جو واجب الوجود ہے واحد ہے عہد ہے ہر صفت کمال کے ساتھ متصف ہے ہر نقص و عیب سے پاک ہے جو اکیلا تمام انواع عبادت کا مستحق ہے اور جس کا کوئی کسی بھی حیثیت سے شریک نہیں نمبر چھ وما انزل علینا قرآن و سنت دونوں کو شامل ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ اور اللہ نے آپ پر قرآن و حکمت دونوں اتارا ہے قرآن و سنت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ان دونوں میں موجود تمام صفات باری تعالی صفات انبیاء و رسل یوم آخرت غیبی امور اور احکام شریعہ پر ایمان رکھتا ہے نمبر سات وما انزل الى ابراہیم الیاح تمام کتب سماویہ اور تمام انبیاء پر وجوب ایمان کی دلیل ہے یعنی سب پر ایمان لانا ضروری ہے